النار وقل من وقلاتیوں رجین بسم اللہ الرحمن الرحیم وحمت اللہ ان کن تم عیا ہوتا گور محترم سامعین بدرگاندین نوجوان ساتھیوں یہ ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہم پر اور آپ پر انعام کیا ہے اور اپنے احسانات کیے ہیں ان تمام کی شکر گزاری انسان پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے بلکہ ربات روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدھا اسلام جو ہے اس کا تعلق شکر سے ہے انسان اگر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے پورے طور پر تو آدھے اسلام پر اس کا عمل شکر کی برکت سے ہو جاتا ہے اور آدھا اسلام جو ہے اس کا تعلق صبر سے ہے کہا جاتا ہے صبر اور شکر یہ اسلام کے دو حصے ہیں آدھے اسلام کا تعلق صبر سے ہے اور آدھے اسلام کا تعلق شکر سے ہے رب العالمین نے قرآن پاک میں شکر کا بہت تاکیدی حکم دیا ہے اور شکر کو بہت سے نتائج کہ انسان شکر ادا کرتا ہے تو کس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین نے شکر کے بڑے نتائج اور بڑے فوائد بیان کیے ہیں مثال کے طور پر اسلام کا سارا دار و مدار اللہ رب العالمین نے تقوا پر رکھا ہے علیہ کبھی تقو اللہ نہ شعی نبی رحم فرماتے ہیں اپنے اندر تقوا پیدا کرو چونکہ تمام اسلام کے ساری تعلیمات کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے اللہ پر رکھا ہے لیکن یہ تقو اللہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتق اللہ لعلکم تشکرون اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے تم شکر گزار بن سکو تقوا جو اتنی بڑی نعمت ہے علیہ کب تقو کبے تقولہ سہی تم اپنے اندر تقو اللہ پیدا کرو کیونکہ اسلام کا سارا دار و مدار اللہ نے تقوا پر رکھا ہے اور انسان تقوا حاصل کر لیتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں اب وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے سب تک اللہ تم تشکرون تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکو اللہ رب العالمین نے شکر الہی کو بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے اسی لیے جو آیت میں نے تلاوت کی فرمایا ود اللہ اے لوگوں اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے ود اللہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان کن تم یا ہوتا اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو حضرت خلیف راشد عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کسی کے الہی کے کیا مطلب ہے کہا ذکر الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یعنی نتیجہ کیا نکلا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ان کن تم یا ہوتا اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہ چاہتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس آیت نے واضح کر دیا کہ انسان سب سے بڑی عبادت انسان جو کر سکتا ہے وہ شکر الہی ہے اسی لیے رب العالمین نے دنیا کے اندر جو بہت سارے انبیاء اور پیغمبر بھیجے سورہ ہود وغیرہ کا مطالعہ کریں تو انبیاء رہی مسکرات اسلام نے جہاں اللہ ایک, ایک اللہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیا تھا وہیں انبیاء رہی مشکرا اسلام نے یہ بھی دعوت دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو حد کرو اعلیٰ اللہ تفلحون حضرت موجود علیہ شراط اسلام اپنی قوم کو توحید کی رسالت کی اتباع سنت کی اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں فد کرو اللہ لال تفرحون تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ رب العالمین کے لیے کی نعمتوں کا شکر ادا کرو لال تفرحون تاکہ تم کامیاب ہو تمہیں فلاح حاصل ہو اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ ان انسان اس وقت تک فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا انسان دنیا آفت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ کے فضل و کرم کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کرے اسی لیے امام بحقی رحمت اللہ نے اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر جہاں آج مسجد خیف بنی ہوئی ہے اس مقام پر اس مقام پر مسجد خیف نماز ادا کی اس وقت یہ حضرت امام ہے بن شرح رحمت اللہ علیہ یہ شام کے رہنے والے تھے ان کو بھی لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ کون سے عالم ہیں کہتے ہیں میں نماز تین عالم اس وقت دنیا کے اندر بڑے سمجھے جاتے تھے ان میں ایک حیوا رحمت اللہ علیہ تھے کہتے ہیں میں نے نماز ادا کی باجماعت مسجد خیب میں حج کا موسم ہے اور حج کے موقع پر سلام پھیرتے ہی ایک ایک انسان مسجد خیر میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا اوناس سلا خسار لا لاجوحم اللہ بہن اے حاجیوں اور اے مسلمانوں اپنے اندر تین چیزیں اگر تم نے پیدا کر لیا تو یاد رکھنا لا لاجواد اللہ بہننا جب تک وہ تمہارے اندر تینوں چیزیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ کبھی تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا دنیا میں ہر بنا ہر مصیبت مصیبت ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھے گا اور آخرت بھی میری کامیابی حاصل ہوگی سرا اللہ سراس خلالین تین اعلیٰ درجے کی نیک نعمتیں ہی نیکیاں ہیں جو انسان ان تینوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے وہ فلاح اور کامیاب پاتا ہے فلاح اور فلاح اور کامیابی پاتا ہے اسی کی طرح حضرت حود رہے گا تو سام اشارہ کرے ارے فد پرو اعلیٰ اللہ لال تم لوگ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر تجاز کرو اور اللہ کا تعالیٰ کو شکر ادا کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب بنو اس شخص نے تقریر اتنی کی کہ خوشحال تین چیزیں ہی جب انسان ان تین چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا نمبر ایک اس نے کہا کہ اللہ کی شکر گزاری ہے نہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جب تک ادا کرتے رہو گے جب تک اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو گے تب تک اللہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا نمبر دو دعا جب تک تم رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے رہو گے اللہ تعالیٰ کبھی عذاب تم پر نازل نہیں کرے گا نمبر تین توبہ استفار جب تک تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے روتے رہو گے گڑ گڑاتے رہو گے اور توبہ استفار کرتے رہو گے تب تک اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا ایسی تکلیف کی چند منٹ میں اور اس کے بعد وہ مسجد کے باہر ہو گیا نبی حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی بڑی بات بیان کیا لیکن اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور اتنے بڑے مجمے میں مقدس مقام مقدس ایام میں کھڑا ہوتا ہے اور یا سرا لا بے بم یہ بات بیان کی اور پھر آگے بڑھ گیا شرح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اب وہ تو نکل گیا میں اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہاں ہے تو کہتے میں نے سوچا اتنی بڑی بات کہی ہے تو چلو سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہتے میں نے قرآن ڈھونڈنا شروع کیا تو سورت النساء کے اندر ہمیں پہلی چیز مل گئی کہ جب تک تم شکر گزاری کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے و کرم کو یاد کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا کہتے ہیں سورت النساء میں پہلی چیز مل گئی ما یفعل شکر تم و آمن تم قار اللہ شاہ علیما اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے یاد رکھو ما یافر اللہ تم ان شکر تم آمن تم اللہ شاہ کرن علیما اگر ایمان لانے کے بعد تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بلا وجہ عذاب نہیں دے گا پہلی چیز مل گئی ما یاف ارالہ بے آداب تم ان شکر تم وہ آمن تم اللہ شاہ کرن علیما یہ آئے ملی اور کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ پہلی چیز مل گئی ہے تو دو اور چیزیں جو اس نے بتائی ہیں ان کو وہ بھی ان شاء اللہ قرآن کے اندر ملے گی میرے بھائیوں شکر گزاری کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے پہلے بارے کے اندر رب سورت البکرا کے اندر اللہ فرماتے ہیں قرونی اد اولا تک میرے بندو مجھے یاد رکھو مجھے بلاؤ نہیں اور وشکرولی اور اللہ فرما میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کف نہیں ادا کرو کف نہ کرو نہ شکری نہ کرو نہ اللہ تعالیٰ نے نہ شکری کو کفر قرار دیا ہے دوسری چیز ڈھونڈنے کے لیے کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا تو جا کر کے سورت الفال کے اندر ملی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رماتے ہیں اے لوگوں اے اللہ رب العالمین ان کو عذاب کیسے دے ان کو سزا کیسے دے وہ سب کیونکہ یہ ابھی توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں سورت انفال کے اندر دوسری چیز مل گئی جس میں رب العالمین نے وعدے کیا ہے کہ جب تک لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کا احساس ہو گناہ ہو جا شیطان کرا دیتا ہے لیکن رب کے سامنے رو رو کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں جب تک گنہدار توبہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا کہتے ہیں جب دو چیزیں مل گئی تو تیسری کے لیے میں نے مزید قرآن کا آگے مطالعہ کیا کہتے یہاں تک کہ سورت الفرقان تک قرآن میں گھومتے ہوئے پہنچ گیا جب سورت الفرقان پڑی تو آخری آیت ہمیں تیسری چیز مل گئی کہ دعا جب تک کرتے رہو گے اپنے دکھ میں اپنے درد میں اپنے پریشانی میں کہیں اور بھاگنے کے بجائے رب کی طرف رجوع کرو گے اور رب سے دعائیں مانگتے رہو گے تو ہزاروں برائیاں معاشرے میں ہوگی لیکن دعا کرنے والے اگر سب کے دل سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا کہتے ہیں ہمیں آیت مل گئی کل ما یا بو بے کم ربی لولا دعا کم حقر کا جب تم فسو اے ہمارے نبی ان سے کہنے تم نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں اتنی برائیاں تم نے کر ڈالی ہیں اتنے حدود اللہ تم نے توڑ ڈالے ہیں کہ تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو اب تمہارے اوپر عذاب نہ ہو جائے اللہ رب العالمین کا کر تم پر نہ نازل ہو جائے لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ تمہارے ہزاروں گناہوں اور ہزاروں حرام کاریوں کے باوجود آج تک ابھی اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا کیوں اس کی وجہ لولا دعا حکم فقط تم تم برابر دعا مانگا کرتے ہو اپنے دکھ میں اپنے درد میں اپنی پریشانیوں میں رب العالمین کا دروازہ ہو رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہو تمہاری دعاؤں کی برکت سے ابھی تک اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل نہیں کیا اور اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اس قوم کے اوپر جب تک قوم میں دعا کرنے والے لوگ موجود رہے حضرت ہے شرح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں تینوں چیزیں قرآن میں مل گئی تو میرے بھائی کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی حود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اے میرے قوم کے لوگ ہو اے میرے امتوں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو لال نصیب ہو تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے احسانات سب کو چھوڑ دو ابھی چولہا پہ کر کے جاؤ دسترخوان پر دیکھ لو کہ ایک وقت میں دسترخوان پر کتنی نعمتیں موجود ہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہم کو کھانا کھانے کے بعد ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کھائیں گے پانچ قسم کے کھانے اور اثر کے وقت سوئے رہ جائیں گے سب سے بڑی ناشکری کھانے کے بعد سو کر کے آپ نے نماز اثر جو ترک کر دیا ہے یہی سب سے بڑی رب العالمین کی ناشکری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جہاں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے انعامات کی ہیں شکر ان میں سے تین بڑی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہی جن کا خاص سے آج خطبے میں ذکر کرنا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت میرے بھائی ہے امن و امان استقرار ہم جہاں رہیں آپ کو دنیا میں امن و امان نصیب ہو آپ کی اپنی جان آپ کا اپنا امان محفوظ ہو نہ چوروں کا ڈر ہو نہ ڈاکو کا ڈر ہو نہ جان کی فکر ہو اطمینان کے ساتھ سو ڈیوٹی کرو نوکری کرو تجارت کاروبار کرو نہ دکان پر کوئی خطرہ ہے نہ دکان بند کر کے مال لے کر کے واپس آؤ راستے میں تجھے ہمیں اپنے جان اور مال کا کوئی خطرہ ہو بڑے اطمینان کے ساتھ آئے اور کھا کر کے سو گئے اور پھر صبح تم چلے گئے اپنے کاروبار میں یہ امن و امان نصیب ہونا اور یہ سکون اور راحت نصیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ دنیا میں امن و امان اور سکون نصیب ہو جائے یہ ایسی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہی و سلام نے جب اپنی اولاد کو مکے کے اندر آباد کیا جہاں مکے میں نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی اور مخلوق نظر آ رہی تھی ایک بیوی ایک بچے کو آباد کیا اور تو وہاں دعا مانگی تھی رب هذا البلد آمنا اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کے اندر بابا کیا ہے البلد آمنا اے اللہ میں آج سے دعا کرتا ہوں کہ میرے رب اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ اسلام اپنی اولاد کو اپنی بیوی اور بچے کو جہاں آباد کر رہے ہیں بسا رہے ہیں وہاں سب سے پہلے پہلی جو دعا مانگی ہے ربی الحاد البلد آمنا امن و امان کن دعا مانگی ہے کیوں انسان کو اگر امن و امان نصیب ہو وہ دنیا کی ساری چیزیں سمجھو اس کی مل جاتی ہے گزشتہ خطبے کے اندر ڈالور حدیث آئی تھی نبی علیہ السلام کا میرے ساتھ رماتے ہیں اے لوگوں من اسمہ من کم آمن فی میں ہی وہ معافن فی بدن ہی اے وعندہ قوت یوم و لیلتین اے میرے امت کے لوگوں جس انسان کو تین چیزیں مل جائیں نمبر ایک من منست ہی تم میں سے جس انسان کو جہاں وہ رہتا ہے امن و امان کی زندگی مل جائے صحت اور آفیت مل جائے ہر انسان کو امن و امان مل گیا نمبر دو صحت مند بدن مل گیا نمبر تین آپ نے ساتھ وہ کو مل والا لیکن ایک دن کا اس کے پاس ایک کھانا موجود ہو اے لوگوں جس انسان کو اپنے وطن میں امن و امان نصیب ہو گیا نمبر دو صحت مند جسم نصیب ہو گیا نمبر تین چوبیس گھنٹے کا اس کے پاس کھانا موجود ہو تو اسے سمجھنا چاہیے فکان نوا عزت لو دنیا بے فی رہا آپ نے فرمایا سمجھ لو کہ ساری دنیا کی دولت اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے امن امان بہت بڑی نعمت ہے ابراہیم خلیل اللہ ربی الحاد البرد ہر دو دعا مانگ رہے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب قرآن پاک کو نادر کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا آپ نے مکے والوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور حکم دیا وہ بکم واہا وس آبا حکم قوم کے کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ تمہارے باپ دادا جتنی معبودوں کی پوجا کرتے تھے سب کو ترک کر دو جب ابراہیم خلیل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دیا مکے والوں نے جھٹلایا انکار کیا اور آپ کو سہر و جادو قرار دیا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مکے والوں کو آر دلایا اور اپنے انعامات کا اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لے قریش من خوف اے مکے والو تم کتنے نا شکرے ہو اللہ رب العالمین نے تمہیں دو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے ہر سب سے پہلی نعمت یہ ہے پوری دنیا میں کتو ہے خوریزی ہے دنیا میں انسان کسی ملک کے اندر کسی علاقے اور خطے میں انسان اپنے جان اور مال کو محفوظ نہیں سمجھتا لیکن مکے کے کچھ پرستوں تم نے کبھی غور کیا کہ ایسے فساد اور کتو اور خوریزی کے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین نے مکے والے تم کو امن و امان عطا کر رکھا ہے تمہارا کام یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں امن و امان نصیب کیا ہے سکون اور راحت کی زندگی گزر رہی ہے مکے میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں نہ کوئی لوٹنے والا ہے نہ کوئی قتل کرنے والا ہے نہ تمہارے گھروں میں کوئی چوری کرنے والا ہے کے باوجود مکے کے امن و امان میں بر مکے کے امن و امان کو یہ بت پرست برقرار رکھتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن تم کی ناشکری کی تمہیں اللہ نے امر امن ایمان نصیب کیا اور تمہیں کھانے کا تمہیں کھانے پینے کا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا رب نے تمہارے اوپر دو احسانات کیے لیکن تم نہ شکرے نکلے نبی نے تمہارے عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ نے تمہارے عقیدے کی اصلاح کے لیے دین کی اصلاح کے لیے اپنے نبی کو بھیجا تو سب سے پہلے تم نے اللہ کے نبی کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ نے ناشکری قرار دیا مکے مسلمانوں کو بتایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ انعام اور بڑا احسان کیا ہے امن امان عطا کیا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس تمام آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا امن امان ہم جس ملک میں ہوں جس خطے میں ہوں خاص طور سے ان دنوں میں جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہی ہیں گزار رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے امن و امان دیا ہے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اس کی شکر گزاری کرنی کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے اکول کو لہٰذا اللہ من کل دمبی الحمد للہ وقفا وسلام و الدین اصطفیٰ اما آباد پہلی چیز پہلی نعمت امن امان اور سکون کی راہ ہے جو الحمد ہم جہاں ہیں ہم سارے ساتھیوں کو اللہ نے میسر کیا ہے نمبر دو میرے بھائیوں دوسری عظیم ترین نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے کہ ہم مسلمان آپس میں الفت و محبت الفت و محبت عیسان قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے زندگی گزارے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سارے مسلمان بھائی آپس میں الفت محبت کے ساتھ زندگی گزارے ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھیں نبی علیہ شراط و اسلام کے فرمان کے مطابق اللہ اسلام نے مسلمانوں کو اس طرح سے آپس میں دوسرے سے جوڑ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام ساتھ فرماتے لوگوں یاد رکھو ایک آدمی کا کہ دھڑ کا تعلق جو سر سے ہوتا ہے دھڑ اور جسم اور سر کا جو تعلق ہے یہی تعلق اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا دوسرے مومن سے قائم کر دیا ہے اس سے گہرا تعلق اس کو دنیا میں کسی اور قوم کے اندر نہیں پایا جا سکتا جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے اسی لیے رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو سورہ آل عمران کی آیت وسکرو نعمت اللہ علیہ تم اے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کیوں ود کرو نعمت اللہ کل تم آدان اخوانا اس وقت کو یاد کرو مکے والوں عرب کے لوگوں اور خاص طور سے مدینے طیبہ کے بسنے والوں اوس اور خبیب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے اور ساری زندگی تمہاری جنگوں میں اور خوریزیوں میں گزر گئی تھی ہے تمہارے یہاں انسان کے جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی وہی ایک اوسی دوسرے خدر جی کے لیے جو مصیبت بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں اس پریشانی کو یاد کرو اور اس پریشانی کے بعد خود کرو اللہ علیکم کنون مطالک تمہار فال قرآب اور اب یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے ایمان کی برکت سے اور نبی کی دعوت کی برکت سے فاس ہی اخوانا اللہ نے اپنے صدر و کرم سے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ذرا دیکھیے کس طرح سے اسلام سے ہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایک جہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اللہ اکبر یہ اخوت اور یہ ایمانی بھائی چارگی یہ اور یہ آپس کے الفت محبت اس کا جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ رب العالمی دشمن تھے لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی برکت سے رسول کی برکت سے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا یہ الفت محبت اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اسلام کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمیں اسے باقی رکھنا چاہیے اسی لیے اسلام نے نے بیان کیا ان نمل مومنون فاصلہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر کبھی مومن آپس میں لے جائیں تو پوری امت کے لوگوں کا پوری امت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرا کر کے آپس میں بھائی بھائی بھائی بنا دے آپس میں ناراض رہنا محبت کے بجائے نفرت کرنا الفت کے بجائے الفت کے بجائے ناد رکھنا یہ اسلام نے تمام حرام قرار دے دیا ہے اور اسی لیے جو انسان اپنا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی الفت اور محبت کی جگہ دل میں دیتا ہے یہی انسان سب سے اعلیٰ درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے نبی علیہ اللہ اسلام نے صاف رمایا لوگوں تو پوچھا سے یا رسول اللہ سب سے بڑا مسلمان کون ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب انسان کون ہے آپ نے ساتھ روایا اتھی ان مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہوتا ہے جو اپنے دل میں اپنے مسلمان جو اپنے دل میں اللہ کا تارا کا ڈر رکھتا ہے برائیوں کی محبت کو نکال دیتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت رکھتا ہے وہ زینات سے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تو سیکھ دے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے محبت کریں اور یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں لو ان پختما اور بے زمین ماں الم اے ہمارے نبی ہم نے ان مومنوں کو جو آپس میں جوڑ دیا ہے ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیا ہے دل اور محبت ایک دوسرے کی دل میں نے پیوس کر دی ہے اگر آپ دنیا کی ساری دولت ختم کر کے ساری دولت انہیں دے کر کے ان کے دلوں کو ملانا چاہتے تو آپ ان لڑنے والے مسلمانوں کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے بس اللہ رب العالمین نے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی برکت سے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دیا اس کو باقی رکھنی چاہیے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے نمبر تین میرے بھائیوں جو عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو ایسا حاکم ایسا سربراہ اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر ایسے حکمراں آپ کو مل جائیں جو آپ پر ظلم کرنے والے نہ ہوں آپ کے دکھ درد کا خیال رکھنے والے ہوں آپ کی پریشانیوں سے کرنے والے ہوں وہ آپ پر ظلم نہ کریں ایسے بادشاہ ایسے حکام کا ایسے بڑوں ذمہ داروں کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ذرا خیال غور کرو ان ملکوں میں جہاں کا بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم کر رہا ہے جہاں کا بادشاہ اور جہاں کا ذمہ دار دھن اپنی رعایت کو قتل عام کر رہا ہے صرف اپنے ساتھی مفاد کے لیے وہاں کے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچو کئی چیز کو تکلیف کی زندگی گزار گزر رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں ان پر عدل و انصاف کرنے والے ظلم زیادتی سے بچنے والے الفت محبت کرنے والے بنے اگر حکام اور ذمہ دار مل جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ رمایا اے لوگو خیار و امت کم خیار و امت کم تمہارے سب سے اچھے ذمہ دار وہ ہیں جو تم سے اللہ دین ہبو نہ سب سے بہترین لوگوں ہیں کہ جو تم سے محبت کرے اور تم ان سے محبت کرو وہ سلو ہے سلون علیکم اور تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں اور تم ان کے حق میں دعا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے یہ عادل بادشاہ کی ایک دن کی حکومت چوبیس گھنٹے کی حکومت ایک دین دار عادل بادشاہ ادر و انصاف کرنے والا اپنی رعایا کو خیال رکھنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ایک بادشاہ اگر چوبیس گھنٹے میں کہیں صرف چوبیس کی حکومت رہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رماتے ہیں کہیں موسلا دھار بارش سے چالیس سال کی پیداوار چالیس سال میں جو پیداوار اور خیر و برکت ہوتی ہے اس سے چالیس سال کی پیدا بارش کی پیداوار اور زمین اور کھیتی باڑی کی آمدنی سے اللہ رسول فرماتے ہیں ایک عادل بادشاہ کی چوبیس گھنٹے کی حکومت چالیس سال کی آمدنی سے زیادہ خیر و برکت والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ایسے لوگ جو ہم پر مسلط ہو ہمارے اوپر ہو حکمرانی کر رہے ہوں عدل انصاف کے ساتھ تقوا پر کے ساتھ امن و امان کے ساتھ کر رہے ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی امن و امان و سکون میں رکھے اور ان تینوں تینوں نعمتوں سے نوازے دے آج الحمدللہ ہم جس ملک میں آباد ہیں وہاں تقریباً ہاں، ہم ظلم سے بچے ہوئے ہیں جاتی سے بچے ہوئے ہیں امر امان نصیب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس ملک میں ہم آباد ہیں وہاں اور دنیا کے تمام مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک امال کے تو ٹھیک فرمائے ظلم سے زیادتی سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ہر برائی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ہر اچھے کام کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تو دے اال جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس سدھول اور وہاں ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں رکھے اور اچھے اور اچھے عمل کی توفیق فرمائے خصوصاً جس شہر میں ہم ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے امر و امان میں رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور حافظ میں رکھے انہیں اچھے امان کی توفیق گرسی فرمائے اور ہر پورے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے الحمد للہ امن و امان برقرار ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں باہر کے کچھ اندر کے کچھ اپنے کچھ پڑھائے جو ملک کے امن و امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ملک کو وطن کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والیحسان وعیتائی بالقربہ وینانی فاشائی والمنکر والبج یعیدکم لعلکم تذکر تسحرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر